حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائک اس طرح تھے لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور انعامات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاس